بسم اللہ الرحمن الحمد الصلی اللہ رسول الکریم بزرگ اور بھائیوں درخواست یہ ہے کہ ہم ایک محنت کے سلسلے میں یہاں جمع ہوئے ہیں ایک کام کے سلسلے میں یہ ہمارا جمع ہونا ہوا ہے وہ محنت جس کو لے کے سارے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ پاک نے انبیاء اکرام کا ایک بہت ہی عظیم اور بہت اونچا سلسلہ اللہ نے جاری کیا انبیاء علیہ السلاۃ والسلام انسانیت کے چنے ہوئے لوگ اس کو کھول کے تھوڑا سا آگے کر لیں اور آگے لوگ تو انبیاء علیہ مسلط وسلام انسانوں میں سے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک کام دے کر دنیا میں بھیجا جاتا ہے کہ انسانوں کے سامنے وہ زندگی رکھی جائے جس پہ چل کے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے یہ انسان اس کے اندر اللہ نے دونوں طرح کی استدادیں رکھی ہیں چونکہ اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے مٹی میں دو طرح کی خاصیتیں ہیں اس میں نفع کی چیزیں بھی ہیں اس میں نقصان کی چیزیں بھی ہیں گندم چاول مکئی باجرہ سبزیاں پھل اناج اس زمین سے نکلتے ہیں کچھ اور محنت ہوتی ہے تو اسی زمین سے پٹرول سونا چاندی اسی طرح ہیرے موتی اس زمین میں سے نکلتے ہیں جبکہ اسی زمین میں دوسری طرف سانپ بچھو جھاڑیاں زلزلے یہ سب اسی زمین میں ہیں تو انسان چونکہ مٹی سے بنا ہے اس لیے اس میں دونوں طرح کی خاصیتیں ہیں اس میں ایمانداری بھی ہے اس میں بے ایمانی بھی ہے اس میں وعدے کا پورا کرنا بھی ہے اور وعدہ خلافی کرنا بھی ہے یہی انسان دوسروں کو نفع بھی پہنچاتا ہے اور یہی انسان دوسروں سے چھینا جھپٹی بھی کرتا ہے یہ انسان سخی بھی ہے یہی انسان بخیل بھی بن جاتا ہے یہ انسان لوگوں کی ہمدردی خیر خواہی کا جذبہ بھی رکھتا ہے اور یہ انسان ظلم اور زیادتی کا مرتکب بھی ہوتا ہے تو انسان کے اندر دونوں طرح کی خاصیتیں ہیں دونوں طرح کی خوبیاں ہیں اب اللہ پاک نبیوں کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ انسانوں پر ایسی محنت کریں جیسے زمین پہ محنت ہوتی ہے تب اس کے اندر سے جو نفع مند چیزیں ہیں فائدے کی چیزیں وہ باہر آنا شروع ہوتی ہیں اس کے لیے زمین پہ محنت کرنی پڑتی ہے زمیندار محنت کرتے ہیں باغ کے مالی رکھوالے وہ اس پہ محنت کرتے ہیں جو سونا چاندی اس میں سے نکالنے والے مختلف کانے ہیں ان کو کھودنے والے اس پہ محنت کرتے ہیں تیل پٹرول نکالنے والے اس پہ محنت کرتے ہیں محنت سے وہ پھر اس میں سے خوبیاں نکلتی ہیں صفات آگے آتی ہیں اور اگر میں نے چھوڑ دی جائے تو پھر وہ خود بخود اس میں بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے انبیاء علیہ مصلاۃ والسلام انسانوں پر آ کے محنت کرتے ہیں اور ان کی محنت کے نتیجے میں انسانوں میں خوبیاں پیدا ہوتی ہیں ان میں ایمان تقوا توازو زہد ان ان میں لوگوں کی ہمدردی خواہی دوسروں کو نفع پہنچانا بہت ساری صفات بہت ساری خوبیاں انسانوں میں پیدا ہوتی ہیں اس کے لیے اللہ پاک نبیوں کو بھیجتے ہیں اور ان کی محنت سبب اور ذریعہ ہوتی ہے میرے بزرگوں جس قوم پہ محنت ہوتی ہے اس میں پھر یہ خوبیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے ان خوبیوں کو ان صفات کو ان کا جو مجموعی نام ہے وہ دین ہے جس میں ساری صفات ساری خوبیاں اگر جمع کر لی جائیں ایک جگہ جو انسانی کمالات ہو سکتے ان سب کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے اس کا مجموعی نام دین ہے اس کا مجموعی نام دین ہے جس میں ایمان بھی ہے تقوع بھی ہے جس میں توازو بھی ہے اس میں چھوٹے نے بڑے کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے بڑے کو چھوٹے کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے حکومت پبلک کے ساتھ کیسے چلے گی پبلک حکومت کے ساتھ کیسے چلے گی <clears throat> خامد اور بیوی کا آپس میں کیا معاملہ ہوگا پڑوسی پڑوسی کے ساتھ کیسے چلے گا تو پوری ایک زندگی ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک ان خوبیوں میں ان کا مجموعہ ہے اس کو کہتے ہیں دین اور دینی زندگی وہ زندگی ہے جو اللہ نے آسمانوں سے زمین پہ اتاری ہے اپنے بندوں کے لیے چونکہ انسان میں دونوں طرح کی چیزیں تھیں اس لیے انسان اپنی ذات سے کبھی غلط فیصلہ کرے گا کبھی ٹھیک فیصلہ کرے گا انسان اپنی ذات سے صحیح فیصلہ یقینی نہیں ہے کہ وہ اپنے ہر وقت صحیح فیصلہ کر سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان میں کئی دفعہ غلطی کرتا ہے دایاں ہاتھ ٹھنڈے پانی میں رکھا بایاں ہاتھ گرم پانی میں رکھا دو منٹ کے بعد دونوں کو نکال کے سادہ پانی میں تازہ پانی میں رکھ دیا تو جو ہاتھ ٹھنڈے پانی میں تھا وہ کہتا ہے پانی گرم ہے جو ہاتھ گرم پانی میں وہ تو کہتا ہے کہ پانی ٹھنڈا ہے حالانکہ نہ پانی ٹھنڈا ہے نہ گرم ہے تو انسان ہر موقع پر غلطیاں کرتا ہے انسان سے کتائیاں ہوتی ہیں ان کی سمجھ ناقص ہے اس کی عقل ناقص ہے اپنی عقل سے جو نظام بنائے جاتے ہیں انسانی سمجھ کی بنیاد پہ جو زندگیوں کو اٹھایا جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ خود اپنی ذات سے اقرار کرتے ہیں کہ بھائی ہم ہمارا نظام غلط تھے ہماری زندگی کی ترتیبیں غلط تھیں آنکھوں دیکھا ستر اسی سال نوے سال دنیا میں ایک نظام چلا آپ آزاد کے سامنے کی بات ہے اور آج سے پندرہ بیس سال پہلے آ کے کہا گیا کہ نہیں جی ہمارا نظام تو غلط تھا ہم ناکام ہو گئے فیل ہو گئے ہم انسانیت کو ایک رخ پہ سو سال تک چلاتے رہے اور آخر میں آ کے کہا کہ نہیں ہم تو غلط تھے اور ہم نے غلط رخ پہ لوگوں کو ڈالا سوا لاکھ نبیوں میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس نے زندگی کے آخر میں آ کے کہا ہو کہ جی میری محنت غلط تھی نعوذ باللہ من ذالک ایک نبی ایسا نہیں بلکہ ایک بول اس کا ایسا نہیں جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ غلط تھی ایک بول ایسا نہیں ہے تو اللہ پاک نبیوں کو بھیجتے ہیں انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور اس میں ان کے ذمے ہوتا ہے کہ ایسی محنت کرو کہ اس زندگی پہ آ جائیں جو اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے وہ زندگی اس میں امن ہے اس میں محبتیں ہیں اس میں آپس میں جوڑ ہے اس میں ایک دوسرے کو نفع پہنچانا ہے اس میں دنیا کے حالات کی درستگی ہے دنیا کے حالات کا ٹھیک ہونا ہے اس میں قبر کی زندگی وہ بنتی ہے آخرت کی زندگی بنتی ہے ہمیشہ کی کامیابیاں اس میں ملتی ہیں اگر وہ زندگی انسانوں میں ہے اور اگر وہ زندگی نہیں ہے تو دنیا پریشانیوں کا گھر بن جاتی ہے مصیبتوں کا گھر بن جاتی ہے جیسے جنگل میں جائیں تو کسی کی زندگی محفوظ نہیں ہوتی کسی کی جان محفوظ نہیں ہوتی کوئی سانپ کوئی شیر کوئی چیتیا چیتا کوئی بھیڑیا انسانوں کو آ کے ٹکڑے کر دیتا ہے اسی طرح انسان انسانی معاشرے جنگل کا نمونہ بن جاتے ہیں لوگوں کی زندگیاں محفوظ نہیں رہتی ان کے جانیں محفوظ نہیں ان کی مال محفوظ نہیں ہوتے اب اس محنت کے لیے نبیوں کو بھیجا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اسی محنت کے لیے بھیجا اسی محنت کے لیے چنا لیکن ایک فرق ہے پہلے انبیاء علیہ مصلاۃ والسلام کو کسی قوم علاقہ کسی بستی کی طرف بھیجا جاتا تھا لیکن یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک عورت نے ان سے کہا کہ جی آپ باقیوں کو تو آپ دین کی باتیں بتاتے ہیں اچھائی کی باتیں بتاتے ہیں تو مجھے بھی آپ کچھ کوئی عمل بتا دیں کچھ بات بتا دیں فرمایا فرمایا کہ میں تو بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہوں باقیوں کے لیے نہیں لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کو اللہ نے سارے عالم کے انسانوں کی طرف اپنا نمائندہ اپنا رسول بنا کے بھیجا فرمایا کہ ہمار سلنا کا اللہ کا فتح الناس کہ آپ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا گیا کل یا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیہ اے دنیا بھر کے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا آپ مکہ معظمہ کی گلیوں میں گش کر رہے ہیں لیکن آواز کیا لگا رہے ہیں یا اے الناس اے دنیا بھر کے انسانوں قول لا الہ الا تفل ہو تم لا الہ الا اللہ کہو اللہ تمہیں کامیاب کریں گے اللہ پاک تمہیں کامیاب کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت کو ہاں ایک بات ہے کہ پہلے انبیاء کرام کسی علاقے اور قوم کے لیے کسی قبیلے کے لیے آتے تھے لیکن ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ کو نے سارے عالم کے انسانوں کے لیے اپنا رسول اور نمائندہ بنا کر بھیجا اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے اپنا اپنا نبی بنایا پھر یہ کہ آپ صلی اللہ وسلم علمِ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا اس زندگی کو اس کو مکمل صورت میں انسانوں کے سامنے پیش کر دیا گیا آپ نے اپنا ایک عملی مجموعہ ایک مجمع تیار کر دیا کہ دیکھو یہ مجمع جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو جمعرات کے دن آپ کی طبیعت جو ہے اس میں زیادہ نڈھال ہو گئی مغرب کی آپ نے آخری نماز پڑھائی ہے جمعرات کو اس کے بعد عشاء کی نماز جمعے کی پانچوں نمازیں ہفتے کی اور اتوار کی پانچوں نمازیں اور پیر کی فجر یہ سترہ نمازیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ نمازیں پڑھائیں صبح کے وقت میں آپ کا پچاس کے قریب میں پیر کے دن آپ کا وصال ہوا آخری نماز جو آپ نے پڑھائی اس میں آپ نے جو قرآن کی جو آیات پڑھی ہیں وہ فرماتے فرماتے آپ نے صورت والمرسلات جو انتیسویں میں پارے کی آخری صورت ہے یہ آپ نے تلاوت فرمائی مغرب میں اور اس کی آخری آیت جو آپ نے اپنی زبان اتھر سے خود ادا فرمائی ہے وہ عجیب آیت ہے فب ائی حدیثم بادہ یؤمنون فب ائی حدیثم بادہ یؤمنون اب اس کے بعد کس چیز پہ ایمان لائیں گے آخری نبی آ گئے انہوں نے اپنی پوری زندگی عملاً لوگوں کے سامنے رکھ دی اللہ نے آسمانوں سے جو زندگی اتاری ہے دین کی شکل میں وہ کھول کھول کے بیان کر دیا اس میں مجمع ایک تیار کر دیا جو اس پہ چلنے والا ہے عملاً ان کو کر کے دکھا دیا اب یہ سوا لاکھ آدمی ایسے تیار کر دیے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہر چیز واضح کر کے رکھ دی اب کس چیز کا یہ انتظار کرتے ہیں قرآن جیسی دولت دے کے تشریف لے گئے اپنی سنت اپنی زندگی سارے انسانوں کے سامنے رکھ دی کائنات میں ایک ہستی ہے جس کی ہر جس کے ہر عمل کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے ہر عمل کو محفوظ رکھا ہے آپ کھانا کیسے کھاتے تھے آپ لباس کیسے پہنتے تھے آپ کا چلنے کا انداز کیا تھا آپ کا بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا آپ مجلس میں کیسے بیٹھتے تھے تنہائی میں آپ کی کیا اعمال ہوتے تھے گھر میں داخل ہونے کا آپ کا کیا طریقہ ہے گھر سے نکلنے کا آپ کا کیا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غمگین ہوتے تھے تو کیا صورت تھی جب آپ خوش ہوتے تھے تو اس وقت میں کیا صورت حال تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان تھے تو پریشانی میں کیا شکل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاقہ تھا تو اس وقت میں کیا حالت ہے جب آپ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے تو کیا صورت تھی سفر میں آپ کیا کرتے حضر میں آپ کیا کرتے بیماری میں آپ نے کیا بتایا تندرستی میں آپ نے کیا بتایا جب آپ پہ تمنگری اس وقت میں کیا ہوا جب آپ پہ فقر ہے تو اس وقت میں کیا ہوا آپ بڑے کے ساتھ کیسے چلتے چھوٹے کے ساتھ کیسے چلتے آپ مالدار کے ساتھ کیسا سلوک کرتے غریب کے ساتھ کیسا سلوک کرتے یتیم کے ساتھ آپ کیا کرتے بیوہ کے ساتھ آپ کا کیا سلوک گھر والیوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ اولاد کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہے دوستوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ زندگی کا کون سا پہلو ایسا ہے کون سا پہلو ایسا ہے جس کو اللہ نے محفوظ نہیں کیا اور جس کو اللہ نے انسانیت کے سامنے رکھا نہیں بہت سال پرانی بات ہے مولانا منظور نمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان کے بڑے علماء تھے تو تقسیم کے بعد کچھ عرصے بعد بمبئی میں ایک جلسہ تھا سیرت کے نام پر سیرت کانفرنس تھی اس میں مولانا نبی کو بھی بلایا گیا اس میں غیر مسلم بھی تھے مسلمان بھی تھے تو اس میں مولانا نے اس پہ بات فرمائی لگے یعنی کہ دیکھو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا ہے معیار بنایا ہے اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو محفوظ کر دیا ہے ساری زندگی اللہ نے بلکہ یہ تو بہت آگے کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اتھر سے نکلنے والا ایک جملہ اس کو محفوظ کرنے میں اگر پانچ آدمی استعمال ہوئے ہیں تو امام بخاری کے لکھنے تک بیچ میں پانچ واسطے آئے ہیں امام بخاری کہتے ہیں میں نے فلاں سے سنا انہوں نے فلاں سنا انہوں نے فلاں انہوں نے فلاں انہوں نے حضور سے سنا یہ پانچ چھ آدمی بیچ میں آئے ہیں ان کی بھی پوری زندگی پیدائش سے لے کے موت تک محفوظ ہے ایک جملہ آپ کا ایک جملہ جس نے نقل کر دیا آپ کا تو اللہ کے ہاں ایک ایسا عجیب نظام چلا تو فرمانے لگے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں ہم ایک چار دیواری ہے ہماری میری عمر اس وقت کہتے ہیں میری عمر پینتالیس سال ہے اور چالیس سال ان یعنی پانچ سال پہلے بچپن کے آپ نکال دیں جس میں بچے کو زیادہ سمجھ نہیں ہوتی تو چالیس سال ہوش میں ایسے ہو گئے کہ میں اپنی ماں اور باپ کے ساتھ ایک چار دیواری میں ایک گھر میں ہم رہ رہے ہیں لیکن جتنا میں قرآن اور سنت کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہوں اتنا میں اپنی ماں اور باپ کو نہیں جانتا وہ اللہ نے حضور کو ہمارے لیے معیار بنایا ہے نمونہ بنایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری زندگی انسانوں کے سامنے رکھ دی صبح کو کیا کرنا شام کو کیا کرنا بازار سے کیسے گزرنا ہے دفتر میں کوئی جاتا ہے تو اس کو کیسے جانا کوئی انسان دنیا کا یہ نہیں کہہ سکتا آج بھی آج بھی اور قیامت تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی طبقے سے اس کا تعلق ہے چاہے وہ عدالت کا جج ہے چاہے وہ ہسپتال کا معالج اور یا مریض ہے چاہے وہ کسی دفتر کا ملازم ہے یا دفتر کا افسر ہے چاہے وہ حاکم ہے چاہے پبلک میں سے ہے کسی حال میں کوئی شخص عورت ہے مرد ہے جوان ہے بوڑھا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حضور صلی اللہ کی زندگی کے تئیس سال دیکھ لیے ہیں اور مجھے اپنے لیے زندگی گزارنے کے اصول نہیں ملے کوئی ایک آدمی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ نے آپ کی زندگی میں ایسی برکت عطا فرمائی تیئیس سالوں میں کائنات کا کوئی شخص اور قیامت تک یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ میں نے حضور کے تیئیس سال دیکھ لیے ہیں اپنے لیے مجھے اصول نہیں ملے ہر انسان کے لیے ہر ہر انسان کے لیے اور اس کے ہر حال کے لیے اللہ نے رہنمائی کا نظام بنا دیا میرے بزرگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے نبوت کو ختم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو کیا کہ صحابہ اکرام کی شکل میں ایک مجمع پیچھے چھوڑ کے تشریف لے گئے ایک عملی زندگی انہوں نے دکھا ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو وہ زندگی انسانوں کے سامنے رکھی دوسرا اپنے فرمایا کہ انسانوں کو اس زندگی پہ لانے کی محنت وہ بھی اللہ کے رسول سمت کو دیکھے گئے پہلے انبیاء علیہ وسلاۃ والسلام یہ جو دوسرا کام ہے چونکہ پہلے یہ کام صرف نبی کرتے تھے ایک نبی آتے ان کے بعد دوسرے تشریف لے آتے ان کے بعد تیسرے تشریف لے آتے ایک سلسلہ تھا جو لگاتار چلتا رہا آخر تک چلتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری نبی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام ہیں اور آپ کے اور عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام میں کے بیچ میں تقریباً یعنی چھ سو سال کا ہاں، پونے چھ سو سال کا فاصلہ ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ تشریف لائے تو آپ کے آپ نے پوری پورا دین انسانوں کے سامنے رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس دین کی محنت یہ بھی امت کو عطا فرما دی یہ بھی اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرما دی آپ کے ساتھ جو چلنے والا ہے اس کو وہ محنت سکھائی جا رہی ہے ابو بکر ایمان لاتے ہی اپنے دوستوں کے پاس جا رہے ہیں ان کو دعوت دے رہے ہیں اور ان کو لے کے حضور کے پاس آتے ہیں اور آپ کے ذریعے سے کئی لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں وہ جا کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو تیار کر رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں وہ دعوت دے کے وہ لوگوں کو زندگی پہ لا رہے ہیں مرد تو مرد اس امت کی عورتیں اس امت کی عورتیں جو پہلی صدی میں اور حضور صلی اللہ علیہ کے جو جن کے حضور کے ذریعے سے جنہوں نے ایمان سیکھا وہ بھی دعوت دے رہی ہے وہ بھی دعوت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو دعوت دی گئی وہ ان کی خالہ نے دعوت دی ان کو اور ان خالہ کی دعوت کی وجہ سے وہ اسلام میں آئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی ہمشیرہ نے دعوت دی کہ بھائی ٹھیک ہے تم ہماری پٹائی کر لو مار لو ہمیں لیکن ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ ایک زندگی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس کو اختیار کرو تم اس کے بغیر تمہارا کوئی کام نہیں بنے گا تو ان کی ہمشیرہ نے دعوت دی ام شریک رضی اللہ عنہ ام جمیل رضی اللہ عنہ سوری گھر گھر میں جا کے عورتوں کو دعوت دیتی ان کو اس کام کی طرف اس دین کی طرف بلاتی اس امت کے مرد بھی اس کی عورتیں بھی سب ایک محنت میں ایک کام میں لگے ہوئے تھے دین پہ چلنا اور دین کی محنت کرنا دین پہ چلنا اور اوروں کو دین کی طرف بلانا اگر فرض کریں ساری دنیا کے یا انگلستان ہے انگلینڈ ہے یہاں کے سارے زمیندار زمین پہ محنت کرنی چھوڑ دیں تو آہستہ آہستہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ لوگوں کے گھروں سے غلہ ختم ہو جائے گا منڈیوں اور مارکیٹوں سے ختم ہو جائے گا پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ جو زمیندار ہے اس کے اپنے گھر سے بھی پیداوار ختم ہو جائے گی وہ بھی خالی ہاتھ ہو جائے گا اسی طرح اس امت کو ایک کام کے لیے ایک محنت کے لیے بھیجا گیا تھا یہ امت اس کا پہلا طبقہ اس محنت کو اپنی محنت سمجھ کے چل رہا تھا اس کو اپنا کام سمجھ کے چل رہا تھا اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا اور اس وجہ سے اس کے اپنی زندگیوں میں بھی دین تھا اور اللہ پاک اس کے ذریعے سے علاقوں اور قوموں کو دین کی طرف متوجہ کر رہے تھے چلتے چلتے ہم سے بہت بڑا قصور ہوا بہت بڑی چوک ہوئی کہ اس امت نے اس ذمہ داری کو بھلا دیا اس کام کو بھول گئے جو اس امت کا خاصہ تھی اس امت کو چنا گیا تھا بھیجا گیا تھا اس ذمہ داری کے لیے اس کام کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے ایک دفعہ تو رات کے کچھ صفحے اٹھائے اور اس میں اس امت کا کہیں تذکرہ وہ پڑھنا شروع کیا اور اللہ سے دعا مانگنی شروع کر دی کہ اے اللہ ان صفوں میں ان تورات کی تختیوں میں ایک امت کا حال لکھا ہوا ہے کہ جس کے لوگ جو ایک امت آنے والی ہے جس کے لوگ آپ کے کلام یعنی قرآن کو زبانی یاد کریں گے اے اللہ اس امت کو آپ میری امت بنا دیں اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں موسیٰ وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے پھر عرض کیا کہ اللہ ان تختیوں میں ایک ایسی امت کا حال لکھا ہوا ہے جو دنیا سے بڑے بڑے فتنوں کو ختم کریں گے حتیٰ کہ کانے دجال کو بھی قتل کریں گے اے اللہ اس امت کو آپ میری امت بنا دیں میں کہ نہیں وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور بھی کچھ باتیں اس میں عرض کی ایک بات اس میں یہ بھی کہی کہ اللہ ان تختیوں میں ایک ایسی امت کا حال لکھا ہوا ہے جو نیکی کی دعوت دیں گے برائی سے منع کریں گے نیکی کی دعوت دیں گے برائی سے منع کریں گے اے اللہ اس امت کو آپ میری امت بنا دیں اللہ نے فرمایا کہ نہیں موسیٰ وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے آخر میں انہوں نے وہ تختیاں اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ اگر آپ مجھے وہ امت نہیں دیتے تو میرے اوپر ایک احسان فرمائے کہ مجھے ہی اس امت میں پیدا فرما دیں اس پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسا ہم نے آپ کو نبوت دی ہے نبوت دی نبوت تو بہت اونچی چیز ہے خود ماں آتے دکھ بکم میں کے جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے آپ اس کو قبول فرمائیں اور ہمارا شکر ادا کریں تو اللہ پاک نے اس امت کو چنا ہے اس امت کو اللہ نے ایک کام کے لیے بھیجا ہے ایک ذمہ داری عطا فرمائی تھی لیکن ہماری کم قسمتی کہ ہم اس ذمہ داری کو بھول گئے اس ذمہ داری کو ہم بھول گئے اس کام کے بھول جانے کی وجہ سے اس ذمہ داری کے چھوٹ جانے کی وجہ سے بہت نقصان ہوا بہت بڑا حادثہ ہوا تو اس امت کے ساتھ یہ بہت بڑا حادثہ ہوا کہ ہم اس محنت کو چھوڑ بیٹھے اس کام کو چھوڑ بیٹھے اور وہ ایسا ذہنوں سے نکلا کہ یہ بھول ہی گیا ہے کہ بھائی ہماری ذمہ داری کیا تھی نسیم منسیہ ذہنوں سے نکل گیا کہ اللہ نے ہمیں کس کام کے لیے چنا کس کام کے لیے بھیجا تھا اس محنت کے چھوٹ جانے کی وجہ سے پوری دنیا میں مسائل پیدا ہوئے پوری دنیا میں جیسے ایک ہرا بھرا باغ تھا اس میں مختلف پودے ہیں پھول ہیں پھل لگے ہوئے ہیں ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ باغ ایسے نہیں تیار ہوا ہے اس پہ کچھ محنت کی گئی ہے کچھ لوگوں نے دن رات اس میں زمین پہ حل چلائے ہیں اس زمین کو صاف کیا بیج ڈالے اس میں پانی لگائے اور اس کی حفاظت کی ہے پھر کہیں جا کے یہ باغ تیار ہوا ہے اب وہ ہرا بھرا باغ ہے اس باغ پہ جو محنت کرنے والے تھے انہوں نے اس محنت کو چھوڑ دیا دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے اس کی وجہ سے نقصان کیا ہوا چھوٹے بچے انہوں نے دیکھا کہ اس باغ میں تو کوئی روکنے والا نہیں رہا انہوں نے باڑ میں سے ایک لکڑی نکالی جو فینس ہوتی اس میں سے ایک لکڑی نکالی دوسری نکالی اس میں راستہ بن گیا اس میں اندر جانا شروع ہو گئے کو پھول اتارنے لگے کو اس میں سے پھل انہوں نے اتارنے شروع کر دیے کچھ اور لوگ آئے اور انہوں نے وہ گملے اٹھا کے لے جانے شروع کر دیے کچھ دنوں کے بعد کچھ اور آئے انہوں نے ان درختوں کے بھی وہ ٹکڑے کر دیے اور کرتے کرتے تھوڑے ہی عرصے میں وہ سارا باغ اجڑ کے ویران ہو گیا اس باغ کو ویران کرنے میں جہاں ان سب کا دخل ہے اس سب سے زیادہ قصوروار وہ مالی وہ باغ کا مالک وہ باغبان ہے جس کے ذمے اس باغ کی رکھوالی تھی اس امت کے ذمے یہ ذمہ داری دی گئی تھی اس امت کے ذمے یہ کام دیا گیا تھا کہ ساری دنیا میں محنت کر کے دنیا بھر کے انسانوں کے سامنے وہ زندگی رکھو جس زندگی پر چلنے سے یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے ہم اس محنت کو بھول گئے اس محنت کو چھوڑ بیٹھے اس کا نقصان کیا ہوا کہ ایمان میں ظف آیا عبادات میں کمی آئی اخلاق میں بگاڑ آیا معاشرت بگڑتی چلی گئی معاملات میں بگاڑ آیا حتیٰ کہ مسلمان اللہ اکبر مسلمان اسلام کے وہ اصول جو اللہ نے آسمانوں سے زمین پہ اتارے تھے ان اصولوں کا خود مذاق اڑانے والے بن گئے اور ایک وقت ایسا بھی امت پہ گزرا کہ اسلام سے نکل نکل کے دوسری طرف کو جانا شروع ہو گیا تو ہم سے یہ چوک ہوئی ہم سے یہ بہت بڑا قصور ہوا لیکن کمی اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کو ہم اپنی کمی نہیں سمجھتے اس کو اپنا قصور نہیں سمجھتے اور اس پہ اللہ سے معافی مانگنا توبہ کرنا کہ اللہ واقعتاً ہم سے یہ قصور ہوا ہے تو ہمیں معاف کرتا ہے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا نا جی اس کو اپنا وہ قصور سمجھتا ہے اور اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے ایک آدمی اس سے کہیں غلطی ہو جاتی ہے کوئی جھوٹ بول لیتا ہے یا کور اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو روزہ نہیں رکھا اس نے اس پہ تو اس کو اپنا وہ قصور سمجھتا ہے اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے لیکن اس کو ہم ابھی تک اپنی چوک نہیں سمجھ رہے ہم سارے ماشاء اللہ اکثر پرانے بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں کہ جی ہمارے پاس سارے کاموں کے لیے وقت ہے بس مسجد کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ جی وہ مسجد میں سو آدمی ہیں تین چلے لگائے ہوئے چلہ لگائے ہوئے اور روزانہ جڑنے والے کہ جی بارہ آدمی ہیں تیرہ آدمی ہیں جو روزانہ مسجد میں وقت دیتے ہیں تو زبان سے ہم کہیں گے لیکن عملاً ہم اس کو اپنا قصور ابھی تک نہیں سمجھ رہے اور جب آدمی اللہ کی کسی نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اپنی نعمت کو اس سے چھین بھی لیتے ہیں لے بھی لیتے ہیں تو اللہ کے یہاں ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی نعمت کی قدردانی کی جاتی ہے تو اللہ پاک اس نعمت کو اور بڑھاتے ہیں اور بڑھاتے ہیں جو پہلے تو انہوں نے اس اس نعمت کی یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے آج کے دور میں اس امت کو عطا فرمائی ہے اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ کرن اول کا ہیرا ہے یہ پہلی صدی کا ہیرا ہے جو اللہ نے تمہیں آج کے زمانے میں عطا فرمایا ہے پہلی صدی کا ہیرا پہلی صدی کے جو مسلمان تھے صحابہ کرام اور ان کے بعد والے جو محنت جو ذمہ داری جو کام وہ لے کے چلے وہ کام اور وہ محنت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے وہ ذمہ داری اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے تو ہم اس کام کو اپنا کام سمجھیں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں اس کو اپنی محنت سمجھیں اور اس کے اعتبار سے اپنی زندگی کا نظام بنائیں اس کو سامنے رکھ کے ہم اپنی زندگی کا نظام بنائیں کہ اللہ نے ہمیں آپ کو ایک کام کے لیے چنا ہے ایک کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے حضرت ربی عامر رضی اللہ عنہ جب رستم کے پاس تشریف لے گئے وہاں جو یعنی جو فارس کا جو سپسلار تھا اس نے پوچھا کہ بھئی تم لوگ ہمارے پاس کیوں آئے ہو تو انہوں نے کیا فرمایا کہ دیکھو ہم آئے نہیں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اللہ نے بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے کہ لوگوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اس کی آسانیوں میں لے کے آئیں لوگوں کو باطل ادیان کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل میں لے کر آئیں اور لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے کے آئیں اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو ہم اپنی اس ذمہ داری کو اپنی اس حیثیت کو بھولے ہوئے ہیں اس پہ ہم اللہ سے توبہ کریں اللہ پاک سے معافی مانگے اور واقعتاً ہر فرض نماز کے بعد ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے ہر فرض نماز کے بعد اللہ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے دو نفل پڑھ کے اللہ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے ہم سے یہ قصور ہوا ہے جس کی وجہ سے آج پوری انسانیت پریشانیوں کا شکار ہو گئے ہم سے یہ قصور ہوا ہے اب یہ جو مجمع ہمارے پاس آ رہا ہے اصل میں اس سارے مجمع کو اس محنت کی یاد دہانی کرانی ہے اس کام کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ دیکھو جو پہلے آنے والے ہیں یہ میزبان ہیں بعد میں آنے والے یہ مہمان ہیں جو دو تین دن کے لیے یہاں جو جمع ہو رہے ہیں ہمارے اجتماعات اور جوڑ یہ کوئی رسم نہیں ہے کوئی رواج نہیں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اجتماع ہوتا ہے تبلیغ والوں کا اجتماع ہونا ہے اس میں ہم بھی چلو جا کے شریک ہو جائیں گے ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ کام ہے ایک ذمہ داری ہے جس کی طرف ہر مسلمان کو متوجہ کرنا ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنا بڑا کام دیا ہے تم اپنی حیثیت کو پہچانو اور تم عام آدمی نہیں ہو تم مسلمان ہو حضور کے امتی ہو اللہ نے تمہیں چنا ہے دیکھو ہمارے ہاں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی سب سے کام کیا کیا جاتا ہے کیونکہ اس بچے کے لیے کیا اس کے کان میں بچے کے کان میں کیا کرتے ہیں اذان دیتے ہیں نا جی اقامت کہتے ہیں ازان دیتے ہیں اس کے کان میں اذان کیا ہے اذان کیا ہے دعوت ہے اللہ رب حاضر دعوت مکمل دعوت ہے مکمل دعوت ہے یعنی یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے بچہ جو ہماری اس امت میں جو پیدا ہوا ہے یہ پیدا اس حضور کی امت میں پیدا ہوا ہے اس لیے اس اس کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ الائے کلمت اللہ اللہ کے کلمے کی طرف لوگوں کو بلانا اور دنیا بھر کے انسانوں کو اللہ کی طرف اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ پاک اس بچے کو کسی اور امت میں پیدا کرتے ہیں اس بچے کو پیدا ہوتے ہی اس کان اس کے کان میں اذان تو حکم دے کہ اس کو اب اس بنیاد پہ اس کی تربیت ہوگی اس بنیاد پہ اس کو اٹھایا جائے گا اس بنیاد پہ اس کو تیار کیا جائے گا کم قسمتی سے ہمارے گھروں کے ماحول ہماری جو فضا ہے وہ اس رخ سے بدل گئی عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تاجر کے گھر میں پیدا ہوا ہے یہ تاجر بنے گا یہ کسی افسر کے گھر میں پیدا ہوا ہے یہ بھی کوئی بڑا افسر بنے گا ہمارے گھر پوری دنیا میں اللہ کے کلمے کو پھیلانے کے لیے تھے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے تھے ہماری اولادیں ایک زمانہ تھا کہ عورتیں بچوں کی تربیت کرتی تھیں کہ دیکھو ہمارا بیٹا بڑا ہوگا یہ اللہ کے کلمے کو دنیا میں لے کے پھرے گا اور سب سے بڑی عبادت شہادت کا ثواب حاصل کرے گا یعنی اللہ کے راستے میں نکل کے اس کی اپنی جان قربان کرے گا ہم ہر آنے والے مسلمان کو اس کی طرف متوجہ کریں ابستوں کی جو جماعتیں ہیں اس ان کا مشورہ اس کے ارد گرد ہے کہ بھی ہم ہر مسلمان اس محنت کو اپنی محنت بنائے اور وہ جو زندگی اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے اس زندگی کو اپنے اندر بھی لائے اوروں کو بھی اس زندگی پہ لانے والا بنے اوروں کو بھی اس زندگی کی طرف دعوت دینے والا بنے تو اس کو ہم اپنا کام بنائیں اس کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں اور اقوام عالم کو اس زندگی کی طرف ہم دعوت دینے والے بنیں ہر ایک کو اس کے لیے تیار کیا جائے تو یہ جتنے بھی مہمان ہمارے پاس آ رہے ہیں ہر مسلمان اپنی اس حیثیت کو پہچاننے والا ہو اپنی اس حیثیت کو کوئی ایک آدمی کو ملک کا وزیر اعظم بنایا جائے یا صدر بنایا جائے وہ چلتے چلتے کچھ عرصے کے بعد اس نے دیکھا کہ بھائی یہ تو دفتر میں بیٹھتا ہے کوئی فائلوں پہ دستخط کرتا ہے اور کوئی کام تو ہے نہیں وہ استعفیٰ دے دیتا ہے اور بازار میں جا کے سبزی کی دکان کھول لیتا ہے یا کوئی ریڑھی لگا لیتا ہے تو سب کہیں گے کہ بھائی اللہ کے بندے تم نے کیا کیا اتنی بڑی جگہ سے اپنے آپ کو نیچے گرا لیا تم نے تو اس امت کو اللہ نے چنا تھا پورے عالم کے لیے یہ کہتے ہیں ہم تاجر ہیں ہم ذمہ دار ہیں حالانکہ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں جو ایک جماعت اللہ کے راستے سے واپس آ رہی تھی تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں راستے میں ایک جگہ ہری بھری جگہ نظر آئی پانی بھی تھا اور اس میں سایہ بھی تھا تو میرا جی چاہا کہ میں باقی زندگی یہیں ٹھہر کے اللہ پاک کی عبادت میں گزار دوں اللہ کی عبادت میں گزار دوں تو لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں میں پہلے حضور سے پوچھوں گا حضور سے پوچھوں گا پھر اس کے بعد کروں گا چونکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے بڑوں کی طرف رجوع کرنا ان سے پوچھنا ان سے پوچھنا اپنی سمجھ سے اگر آدمی فیصلہ کرتا ہے تو کئی دفعہ غلطی کر جاتا ہے اس لیے اپنے بڑوں کی طرف رجوع کرنا اوپر والوں کی سرپرستی میں کام کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست صلی پاک کی نگرانی میں کام کیا صحابہ نے حضور کی نگرانی میں کام کیا بعد والوں نے صحابہ کرام کی نگرانی میں کام کیا یہ اوپر سے ایک نظام چلا آ رہا ہے جن جن بڑوں نے اوپر والوں سے ایک دین لیا ایک محنت لی ہے ان کی نگرانی ان کی سرپرستی میں چلنا ان کی نگرانی میں چلنا تو جا کے کہ میں تو حضور سے پوچھوں گا خود اس پہ اپنی مرضی سے اپنے ذہن سے فیصلہ نہیں کروں گا حضور کے پاس آ گئے جب جماعت واپس آئی کارگزاری سنائی اس کارگزاری میں انہوں نے ایک بات یہ بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے جی میں یہ خیال آیا اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے اللہ اکبر کہ دیکھو میں بہت سخت الفاظ ہیں جو شروع میں کہے اس کے بعد یہ فرمایا کہ میں تو دائی ہاں میں تو دائی اور مبلغ بنا کے بھیجا گیا ہوں میں اس میں کھیتی کے لیے یعنی تجارت کے لیے تاجر بنا کے یا زارے بنا کے نہیں بھیجا گیا تاجر بنا کے یا زارے بنا کے نہیں بھیجا گیا میں تو دائی اور مبلغ بنا کے بھیجا گیا ہوں اس کام کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو ہمیں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اس امت کو بھی اللہ نے اسی کام کے لیے چنا ہے اسی کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس ذمہ داری کے لیے بھیجا ہے ہم یہاں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ہم پورے عالم کا ذمہ دار سمجھیں ہر عمل ہمارا انشاءاللہ اس کا پوری دنیا پہ اثر پڑے گا پورے عالم پر اس کا اثر پڑے گا ہم پورے عالم کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے جب گشتوں میں پھریں گے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے اسی طرح ذکر میں لگیں گے نماز پڑھیں گے نماز کے بعد دعا مانگیں گے ہمارا ہر عمل پورے عالم پر ایک چوٹ لگائے گا پورے عالم پر اس کا اثر پڑے گا جیسے ایک حوض ہوتا ہے تالاب ہوتا ہے کسی بھی جگہ اس میں پانی ڈال دو پورے حوض کی سطح بلند ہوتی ہے تو جب ہم اس حیثیت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاریں گے تو پورے عالم پر اس کا اثر پڑے گا اور نہ صرف یہ اللہ کی نگاہ ہمارے بارے میں بدل جائے گی اللہ پاک کی نظر ہمارے بارے میں بدل جائے گی کہ یہ میرا نمائندہ ہے میرا نمائندہ ہے میرے دین کا نمائندہ ہے اللہ پاک کی وہ مدد ان کے ساتھ ہوگی جو حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ اور جو انبیاء علیہ مسلاط وسلام کے ساتھ ہوتی تھی اللہ ان کی دعاؤں کو ایسے قبول فرمائیں گے جیسے نبیوں کی دعاؤں کو قبول کرتے تھے تو میرے بزرگ اور بھائیوں ہر آنے والے مسلمان کو ہر آنے والے ساتھی کو اس محنت کی طرف متوجہ کرنا اس ذمہ داری کی طرف متوجہ کرنا اور واقعتاً اس پہ ہم استغفار اور توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں یہ جو حالات آتے ہیں نا جی حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں کسی انسان کے بس میں نہیں یہ حالات کو بنانا یا بگاڑنا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حکمت کی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ اے لوگو تمہارے بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں تمہارے حاکموں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں جب تم میری اطاعت کرو گے میری فرما برداری کرو گے تو میں ان کے دلوں کو تمہارے لیے نرم کر دوں گا تمہارا بھلا چاہیں گے تمہارے خیرخواہ بنیں گے اور جب تم میری نافرمانیاں کرو گے تو میں ان کے دلوں کو تمہارے لیے سخت کر دوں گا پھر وہ تمہارے اوپر ظلم ڈھائیں گے ستم توڑیں گے جب ایسا ہونے لگے تو اپنے حاکموں کو برا بھلا کہنے کے بیکار کام میں نہ لگ جانا بلکہ اپنے اعمال کو اپنی زندگیوں کو ٹھیک کر لینا میں پھر سے ان کو تمہارے لیے ٹھیک کر دوں گا یہ آسمانی فیصلے ہوتے ہیں آسمانی فیصلے ہوتے ہیں جب ایک کسی بھی ایک انسان کے اوپر جو حالات آتے ہیں وہ آسمانوں سے فیصلہ ہوتا ہے ہم اپنے اور اللہ کے بیچ کے تعلق کو ٹھیک کر لیں گے اللہ ہمارے اور باقی مخلوق کے بیچ کے تعلق کو خود ٹھیک کر دے گا چونکہ ساری مخلوق کے اوپر اللہ کا قبضہ ہے اللہ کا حکم چلتا ہے جب ہمارے اور اللہ کے بیچ کا تعلق جو ہے بگڑتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں ہمارے اور بندوں کے بیچ کا تعلق اللہ پاک بگاڑ دیتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے بگاڑ آتا ہے تو ہم اپنے اور اللہ کے بیچ کے تعلق کو ٹھیک کرنے کی فکر میں لگیں جو کام اللہ نے ہمیں دیا جو ذمہ داری اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ خالی زبان کی حد تک نہیں ہے کہ بھائی ہمارا یہ مقصد ہے ہمارا یہ کام ہے اس کو میرے بزرگ و بھائیوں آگے رکھ کے ہم چلیں اس میں سے وقت نکال کے باقی چیزوں کو دیکھ لیں اپنی کھیتی باڑی اپنی ملازمت اپنی تجارت اس میں سے وقت نکال کے ہم اس کو دیکھیں ابھی تک تو بس ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے بچے کھیلتے ہیں نا جی کسی کھیل کے ساتھ اس طرح ہمارا اپنی مسجد کے کام کے ساتھ اس طرح ہمارا تبلیغ کے ساتھ معاملہ ہے اس وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے حالات آتے ہیں حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں تو ہم اس نعمت کی اس نعمت کی قدر کرنے والے ہوں اور اس کے لیے جتنا جیسے خروج کے لیے یعنی پہنچنا تو بھائی اس اس سطح پر ہے اللہ کرے اللہ ہمیں پہنچا دے اس سطح پر جس سطح پہ اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کے گئے تھے وہ کیا تھی کہ جس وقت میں آواز لگتی تھی جتنے وقت کی آواز لگتی تھی جہاں جانے کے لیے کہا جاتا تھا جس کے ساتھ جانے کے لیے کہا جاتا تھا جس حال میں جانے کے لیے کہا جاتا تھا ہم تیار ہوتے تھے ایک دور امت نے دیکھا ہے کہ ہم تیار ہوتے تھے اس کے لیے لیکن ہم اس سے دور چلے گئے یہاں پہنچنا ہے واپس ہمیں کہ ہر مسلمان جس وقت میں نا شادی کا سامان خریدنے کے لیے جا رہے ہیں اور شادی بھی کتنے جتن سے ہو رہی ہے کتنی مشکلات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ نے بھیجا ایک جگہ تو غریب آدمی نہ کوئی شکل و صورت ان کے پاس ہے نہ کوئی مال ہے ان کے پاس تو وہ شادی کا پیغام لے کے گئے تو گھر والوں نے ذرا حیران ہو کے کہا کہ آپ تمہیں اللہ نے تمہیں اللہ کے رسول نے بھیجا ہمارے پاس ہماری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے اچھا ہم حضور سے بات کریں گے ذرا ان کو یقین نہیں آیا تو اندر سے بعد میں بیٹی نے کہا وہ چلے گئے بیٹی نے کہا کہ ابا جی جس کو اللہ کے رسول نے بھیجا مجھے وہ قبول ہے مجھے اس کو نہیں دیکھنا کہ وہ کالا ہے غریب ہے مسکین ہے بس جس کو اللہ کے وہ ہمیں قبول ہے تو فوراً انہوں نے اس کو بلایا اور کہا بھی ٹھیک ہے ہمیں رشتہ قبول ہے چل کے حضور سے بات کر لو حضور صلی اللہ علیہ کے پاس آئے آپ نے کچھ ساتھیوں سے کہا انہوں نے کوئی تھوڑی سی رقم جمع کر دی اچھا بھی جاؤ بازار میں جا کے شادی کا سامان خرید لو اب وہ شادی کا سامان خریدنے گئے آواز لگی وہاں یا خیل اللہ ارکبی ارے اللہ کے سوارو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے سوار ہو جاؤ اب وہاں سے بجائے اس کے کہ شادی کا سامان لے کے گھر تشریف لاتے وہیں سے اللہ کے راستے میں نکلے اور جا کے شہید ہو گئے غسل کیے کرنے کی حاجت ہے غسل کے لیے بیٹھے ہیں آواز لگی چھوڑ کے ادھر کو چلے گئے اور غسیل الملائکہ اللہ کے راستے میں جا کے شہید ہو گئے تو عرض ہے کہ ایک امت کے اندر ایک استداد تھی کہ جس وقت میں آواز لگتی تھی شام کے وقت میں اگر جماعت تیار ہوئی ہے تو وہ صبح کا انتظار نہیں کرتی تھی جماعت عام طور پہ آپ کا معمول تو صبح کے وقت میں جماعتوں کو روانہ کرنے کا تھا لیکن ایک مرتبہ تاخیر ہو گئی آپ نے اس جماعت کو شام کے وقت میں روانہ کیا اب وہ مغرب کے قریب کا وقت تھا آ کے انہوں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم آج کی رات جو ہے مدینہ میں گزار لیں یا باہر <coughs> اللہ کے راستے میں ابھی ہم روانہ ہو جائیں وہاں کہ کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ تمہاری آج کی رات جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں گزرے وہیں سے ان کی تشکیل کی اور شام کے وقت میں اللہ کے راستے میں روانہ ہو گئے تو ایسا ایک مزاج بنا ہوا تھا زخمی ہیں زخمی ہیں دو بھائی اور اب ان کے لیے چلنا مشکل ہے جب تک حوصلہ ہے ایک دوسرے کو اٹھا کے چل رہا ہے پھر دوسرا جو ہے وہ جو زیادہ زخمی ہے وہ پھر زمین پہ حتیٰ کہ کرتے کرتے یہاں تک نوبت آ گئی کہ <coughs> زمین پہ گھسٹ کے چل رہے ہیں گھسٹ کے چل رہے ہیں بھئی تمہیں تو تمہیں تو نہیں پکارا گیا تم وہاں جا کے کیا کرو گے کہا نہیں اللہ کے رسول کی طرف سے آواز آئی ہے کہ دین کے ہو تم نکلو اللہ کے راستے میں نکلو اللہ تو ان فروخ خفافم و سکالا کیا کہ مجھے یہ آیت گھر میں بیٹھنے نہیں دیتی ہے ٹھیک ہے بوڑھا ہو گیا نوے سال میری عمر ہو گئی لیکن یہ آیت مجھے گھر میں نہیں بیٹھنے دیتی نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا پہنچا ستائیس سال کے بعد واپس تشیف لائے فروخ رحمۃ اللہ علیہ ستائیس سال کے بعد واپس تشیف لائے تو میرے بزرگ و بھائیوں گزارش ہے کہ یہ امت ایک کام کے لیے چنی گئی تھی ایک کام کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا ایک ذمہ داری اس کو دی گئی تھی ہم اس ذمہ داری کو بھول بیٹھے ہیں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اس نے ہم اللہ سے معافی مانگے اور اپنی مسجدوں کو اعمال سے آباد کریں ہر مسجد کی جماعت پورے عالم کو سامنے رکھ کے سوچے پورے عالم کے لیے فکر مند ہو کہ ہم ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا ہم ذریعہ بن سکتے ہیں سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں تھوڑی سی ہمت کریں تھوڑا سا عزم کریں اور اس کے لیے جو جو کر سکتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں کم از کم اتنا درخواست ہے میں نے عرض کیا کہ بھائی ٹھیک ہے ایک دن میں ہم یہاں نہیں پہنچیں گے لیکن جو جتنا کر رہا ہے اسے آگے بڑھیں ایک آدمی سال کا چلہ دیتا ہے تو تھوڑا سا اور آگے بڑھ جو سال میں دو چلے کر لو سال میں تین چلے کر لو اور دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ یہ کچھ نہیں ہے جتنا کرنا چاہیے اس سے میں بہت دور ہوں تو مجھے وہاں تک پہنچا دے جہاں جتنا ہونا چاہیے مہینے میں ایک آدمی تین دن دیتا ہے تھوڑا اور بڑھے اچھا بھی پانچ چھ دن کر لے سات دن کر لے حتیٰ کہ ہر مہینے میں میں دس دن دینے پہ آ جاؤں اچھا اس کا اہتمام کرنا شروع ہے روزانہ ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے اس میں تو ہر آدمی ہمت کرے اور اس کے بعد پھر اس سے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے ہر اس میں روزانہ آٹھ گھنٹے مسجد کو دینا شروع کرے پہنچنا ہمیں وہاں تک ہے کہ جس وقت میں جتنے وقت کی آواز لگے ہم اس کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں آپ کو ذریعہ بنائے گا وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جن کو اللہ پاک دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا لے دنیا میں اس دینی زندگی کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا لے اللہ پاک چونکہ یہ نبیوں کا کام ہے اس لیے اللہ پاک ان کے چہروں پر نبیوں والا نور رکھیں گے قیامت کے دن ان کے چہروں پر وہ نور ہوگا جو نبیوں کے نور چہروں پر ہوتا ہے اور اللہ پاک ان کو انبیاء علیہ مصلاۃ والسلام کی ساتھ والی جو کرسیاں ہوں گی ان پہ جگہ دیں گے پوچھنے والے لوگ پوچھیں گے ارے یہ کون لوگ ہیں نہ تو نبی ہیں نہ شہید ہیں لیکن ان کو انبیاء اور شہدا کی جو کرسیاں ہیں ان کے ساتھ ان کو بھی بٹھایا جا رہا ہے اسی طرح سے جب جنت میں داخلہ ہوگا تو اللہ پاک ان کو انبیاء کرام کے پڑوس والی جنت میں جگاتا فرمائیں گے ایسے لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جن کو اللہ پاک دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا لے دنیا میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا لے اب میرے بزرگوں اس میں درخواست ہے کہ ہم اپنی جیبوں کو دیکھ کے نہیں دیکھیں گے اپنی جیبوں کو دیکھ کے نہیں اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھیں گے جب اللہ پاک کسی سے کام لینے کا ارادہ فرما لیں گے نا جی اللہ سارے اسباب اس کو خود مہیا کر دے گا اللہ غیب سے اس کا انتظام کرے گا دیکھو کسی بھی آدمی کسی فوج میں کسی محکمے میں بھرتی ہونے کے لیے جاتا ہے تو دو تین کام وہ خود کرتا ہے ایک تو اس کا اندر ایک فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اس محکمے میں بھرتی ہونا ہے اس کے بعد دوسرا کام کیا کرتا ہے کوئی ایک درخواست پیش کرتا ہے درخواست پیش کرتا ہے انٹرویو کی شکل میں درخواست کی شکل میں اب باقی اگلا کہ اس کی سلیکشن اس کا چناؤ اور اس کے بعد اس کی تربیت وہ اس محکمے والے خود کرتے ہیں اس محکمے کے اعتبار سے وہ خود اس کی کرتے ہیں تربیت اسی طرح اللہ کے ہاں ہم اے اللہ ہم تیرے کام کے بننا چاہتے ہیں تیرے دین کی محنت کے لیے ہم اے اللہ دائی بننا چاہتے ہیں تیرے نبی کے نمائندے تیرے نمائندے بننا چاہتے ہیں اے اللہ تو ہمیں قبول کر لے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ حضرت میں نے چلے کا ارادہ کیا تھا لیکن کیا کروں بس کچھ مصروفیت ایسی رہی مشغولیت ایسی رہی نکل نہیں پا رہا ہوں حضرت نے فرمایا کہ دیکھو مصروفیت یا مشغولیت کی بات نہیں ہوتی اصل مسئلہ قبولیت کا ہے قبولیت کا ہے کہ اللہ نے تمہیں قبول نہیں کیا اللہ نے تمہیں قبول نہیں کیا جب اللہ پاک کسی کو قبول کر لیتے ہیں تو یقین مانو اللہ پاک اس کے لیے سارے انتظامات خود کر دیتے ہیں جو وسائل اس کو چاہیے اللہ پاک اس کا بھی انتظام کریں گے جو صفات اس میں چاہیے ہوتی اللہ پاک اس صفات کو بھی اس کے اندر پیدا فرما دیں گے جیسے وہ محکمے والے اس کی تربیت کرتے ہیں اس طرح سے اللہ پاک اس کی خود تربیت کریں گے جس یقین کی ضرورت ہے اللہ وہ یقین اس کو دیں گے جس نماز اور دعا کی ضرورت ہے اللہ پاک اس کو وہ نماز اور دعا کی قوت دے دیں گے جو مادی وسائل اس کو چاہیے اللہ پاک اس کا بھی انتظام کر دیں گے لیکن اللہ کے ہاتھ میں قبول ہو جائے کوئی دل سے چاہے تو صحیح کو مانگے تو صحیح میرے پاس ایک دفعہ ایک دو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے کہ جی دعا کریں اللہ ہمیں قبول کر لے اللہ پاک ہمیں قبول کر لے میں نے سوال کیا میں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے آپ کو پیش بھی کیا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش بھی کیا ہے وہ تو اللہ تو دلوں کو دیکھتے ہیں اور اس پہ اس کے اعتبار سے پھر اللہ پاک فیصلہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی دیکھو ایک آدمی کسی کو ہدیہ دیتا نہیں ہے کسی کو ہدیہ دیا نہیں اس نے اور کہتا ہے جی دعا کرو آپ ہدیہ قبول کر لیں زندگی پیش تو کرے آدمی اللہ کے سامنے کہ اللہ میں کمزور ہوں ضعیب میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن تیری ذات بڑی ہے تو نے تو چونٹیوں سے کام لے لیا چونٹیوں سے کام لے لیا تو نے اللہ اب ابیلوں سے کام لے کے وہ جو اب رہا کا اتنا بڑا لشکر تھا تو نے اس کو ملیا میٹ کر دیا اے اللہ تو نے مچھروں سے کام لے کے وہ نمرود جیسے کو تو نے اس کا اس کا صفایا کر دیا اے اللہ تیری ذات تو بہت بڑی ذات ہے عرب کے ان پڑھ بدوؤں سے کام لے کر تو نے دنیا میں دین کی ایک بہار چلا دی اے اللہ تو ہم سے بھی کام لے لے کوئی مانگے کوئی اللہ کی طرف متوجہ ہو کوئی بھیک مانگے کہ اللہ تو مجھ سے کام لے لے تو نے ان سے بھی کام لیا ہے تو ہی کام لینے والا ہے دیکھو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو خود کر سکتا ہے ہمارا تو حال یہ ہے کہ وہ جو ہمارے مولانا محمد احمد سب کبھی کبھی کہا کرتے ہیں کہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا جی یہ سارے وہ ہیں جو پکڑے پکڑائے یہاں پر آ رہے ہیں سارے کوئی ان کے پاس دس آدمی پہنچے کبھی کبھی جو ہے وہ کبھی اچھا تین دن کے لیے چلو کوئی چلے کے لیے چلو کوئی تین چلے کے منتیں کرتے رہے پاؤں اور بڑی مشکل سے پکڑے پکڑائے آتے ہیں جی ہمارا حال تو یہ ہے کہ بھائی ہماری طبیعتیں نہیں چلتی لیکن اب بھی یہ ہے کہ بھی جو ہی دعا ہوتی ہے نا جی اب فوراً دیکھو کہاں کو چلتے ہیں ہم سارے ایک دفعہ وہاں پرانوں کا جوڑ تھا ہمارے ہاں تو حج صاحب بات کر رہے تھے بیچ میں بات کرتے کرتے کہنے لگے کہ ہمارے دیہاتوں میں وہ بیل ہوتے تھے بھینسیں اور گائیاں بیل وغیرہ وہ صبح چرنے کے لیے چلی جاتی ہیں شام کو واپس آتی ہیں تو جب واپس آتی نا جی کھیتوں سے تو ان کے وہ جو چارے کی جگہ ہوتی ہے وہ کھرلی جس کو کہتے ہیں اس میں وہ چارہ وغیرہ پڑا ہوتا تھا تو وہ سیدھی ادھر کو دوڑتی تھی اچھا سیدھی اس چارے کی طرف کو دوڑتی تھی تو یہ سنا کے پھر کہنے لگے کہ ابھی تو یہاں بیٹھے ہوئے نا میں تمہاری رسیاں کھولوں نا یہاں پر تو پھر دیکھتا ہوں تم کدھر کو دوڑتے ہو سارے تو بس ہمارا تو یہی حال ہے ہم سارے کمزور ہیں ٹھیک ہے لیکن اللہ پاک جب کام لینے کا ارادہ کر لیں گے نا جی کسی سے بھی اللہ پاک اس کے دل کو بھی پلٹ دیں گے اللہ اس کو سارے وسائل بھی دے دیں گے اللہ پاک اس سے کام لے لیں گے اور بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ ذریعہ بنا لے اس زندگی کے وجود میں آنے کا جو اللہ نے آسمانوں سے زمین پہ اتاری ہے بڑے خوش قسمت ہیں اور اللہ پاک کام لے رہے ہیں اللہ پاک کام لے رہے ہیں ایسے غریب مسکین لوگ جن کو حیرت ہوتی ہے حیرت ہوتی ہے اور کتنی قربانیوں سے لوگ نکل رہے ہیں ہم سوچ نہیں سکتے کتنی قربانیوں سے لوگ چل رہے ہیں انہیں ایک صاحب فجر کے بیان کے بعد بیٹھے ہوئے میں نے ان سے پوچھا کہ بھی کتنے وقت کے لیے جا رہے ہو کہنے لگے سال کے لیے جا رہا ہوں جماعت میں ایک پشتو والے ہمارے ساتھی تھے تو میں نے کہا تم کام کیا کرتے ہو کہنے لگا کہا کہ ایک اسکول ہے وہاں اس اسکول کے باہر یہ جو ہوتے ہیں نا آئس لولی برف کے جو ہے گولے وہ بنا کے وہ بچوں میں میں فروخت کرتا ہوں کہ اچھا تو یہ بتاؤ کہ روزانہ کتنے پیسے کما لیتے ہو انہوں نے کہا پچیس بیس پچیس روپے کماتا ہوں بیس پچیس روپے بیس پچیس نہیں کہہ رہا ہوں بیس پچیس روپے تو کہا کہ اچھا بچے کتنے ہیں پانچ چھ بچے ہیں کیا یہ بتاؤ کہ یہ تم یہ پیسے تم نے کہاں سے لیے کہنے لگے جی پندرہ سال پہلے میں نے چار مہینے لگائے تھے اس وقت میں نے عزم کیا تھا کہ مجھے ملکوں میں سال کے لیے جانا ہے اور میں اس پچیس روپے میں سے دو تین پانچ روپے علیحدہ ایک ڈبے میں ڈالتا رہا ہوں اب پندرہ سال میں میرے پاس کچھ اتنی رقم جمع ہو گئی کچھ میں نے بیوی کو دیے ہیں کچھ لے کے میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں سال کے لیے ایک اور صاحب کی ہمارے اندرون سال کی جماعت میں نکلے تو سوات کے رہنے والے تھے اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً اس وقت کو پانچ سو سے زیادہ جماعتیں سال کی جو ملک کے اندر چل رہی ہیں اللہ کے فضل سے بستی بستی کر پیدل پیدل کوئی گاڑی پاس نہیں رکھتی کوئی سواری پاس نہیں رکھتی اللہ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں ایسی جگہ جہاں ہم سوچ نہیں سکتے وہاں پہنچنا اور لوگوں کو کلمہ لوگوں کو نماز اس کی طرف دعوت دینا اور زندگی کی طرف دعوت دینا تو ایک جماعت نکلی تو پیچھے وہ محلے والے یا بستی والے کوشش کرتے ہیں ان کی نصرت کے لیے چلے جائیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ آدمی اگر خود نہیں نکلا تو پیچھے جو جانے والے ان کی نصرت کرے ان کی گھر بار کی خیر قبر رکھے انشاءاللہ اس کو بھی اس کی جو محنت ہے اس میں سے حصہ مل جائے گا جو نصرت کرنے والے ہیں تو وہ اپنی دو ساتھی اپنی گھر والیوں کو مستورات کو لے کے ان کے گھر چلے گئے جب ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے اس سے اس سے پوچھا مستورات نے پوچھا اس سے کہ تمہارا خامن جو ہے وہ تو کام کیا کرتا تھا تو وہ روزانہ ریڈی لگاتا تھا کسی چیز کے ریڈی لگاتا تھا تو نے کہا کہ کتنی آمدن ہوتی تھی کیا بھائی اتنی بس ہمارا شام تک کا گزارا ہو جاتا تھا ایک دن کا رو تو کہا یہ جو سال کے لیے گیا ہے تو اس کا خرچہ کہاں سے اس نے مل لیا خرچہ کہاں سے لیا تو عورت نے کہا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا تو وراثت کی زمین تھی وہ بھائیوں نے فروخت کی اس میں سے میرا حصہ بارہ ہزار روپے بنے وہ انہوں نے مجھے لا کے دے دیے بھائیوں نے تو میں نے وہ بارہ ہزار جو تھے اپنے خامود کو دیے اور کہا کہ تو جو ہے یہ لے کے اللہ کے راستے میں نکل جائے وہ بارہ ہزار لے کے سال کے لیے چلا گیا میں نے اس کو بھیجا سن اچھا پوچھا کہ تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے تم تین بچیاں ہیں تم وہ گھر میں گھر کے اخراجات ہیں تم تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے کہنے لگی کہ یہ پڑوسن ہے وہ کچھ تھوڑا سا ایک کام ہوتا ہے ان کے ہاں وہ جو اون لے کے آتی ہے اس کے وہ صاف کر کے اس کے تو وہ دوسرے دن ہم تین بیٹیاں اور ایک میں دوسرے دن ہمیں پینتیس روپے دیتی ہے ساڑھے سترہ روپے میں ایک دن کا گزارا اس تین چاروں نے کرنا ہے ساڑھے سترہ روپے میں کتنا <coughs> مہینے کے کتنے ہو گئے جی پانچ سو روپے چھ سو روپے آپ کے کتنے تین پونڈ بنے کیوں جی بھائی اس میں انہیں پورا مہینہ گزارنا ہے تو بڑی قربانیوں سے لوگ نکل رہے ہیں اللہ کے فضل سے ویسے ایک بات آپس میں کہنے کی ہے میرے بزرگوں ہمارے پاس دیکھو حضرت علی کرم اللہ وجہ رو رہے تھے رو رہے تھے کہ سات دن سے میرے پاس مہمان نہیں آیا سات دن سے میرے پاس کوئی مہمان نہیں آیا کہیں اللہ نے میری ہلاکت کا فیصلہ تو نہیں کر لیا یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو جماعتیں جو پیدل چلتی تھیں سال سال سات سات مہینے بستی بستی گھر گھر کریا کریا وہ یعنی وہ کینیڈا والوں نے بتایا کہ جماعت آئی جو ٹیمپریچر تھا باہر کا مائنس پچپن minus fifty five degree temperature تھا اس پہ وہ گشتیں کر رہی تھیں جماعتیں اس پہ ملاقاتیں اب یہ مشقتیں اور مجاہدے اور قربانیاں کرنے والا مجمع ہم ہم سے کیا قصور ہو گیا دیکھو ایک ہے انتظامات کی طرف توجہ اس کو اس میں کبھی فلاں کی وجہ سے ہوا فلاں قانون یہ بن گیا فلاں اس میں یہ چھوٹی چیزیں ہیں یہ نہیں ہے قانون تو آسمان والے کا چلتا ہے اوپر والے کا قانون چلتا ہے اور اس کا تعلق نیچے والوں کی اعمال پر ہم سے کہاں چوک ہوئی ہے کسی جماعت کی کوئی بیکرامی ہو گئی کسی ساتھی کے ہمیں ہمیں جیسے سلوک کرنا چاہیے تھا کہیں ناقدری تو نہیں ہم سے ہو گئی اس وجہ سے اللہ نے ہمیں کہیں محروم تو نہیں کر دیا اس سے خیروں سے ہم ان کی خیروں سے کیوں محروم ہو گئے اس لیے ہم سب کے توبہ کرنے کی اللہ سے معافی مانگنے کی بات ہے کہ اللہ تو نے ہمیں تو ہمیں معاف کر دے ہم میں سے جس سے بھی جو بھی وہ چوک ہوئی جہاں کتائی ہوئی اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور اس راستے کو پھر سے کھول دے اے اللہ ہمارے لیے اس راستے کو پھر سے کھول دے اس لیے ہم اللہ سے مانگیں خود بھی اللہ کے راستے میں نکلیں اوروں کو بھی نکلنے پر تیار کریں اور یہ جو مجمع جو جمع ہو رہا ہے نا جی اس کو ہم اس پہ آمادہ کریں کہ دیکھو اس کام کو اپنا کام بناؤ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھو اور اس کے اعتبار سے اپنی زندگی کا نظام بناؤ خروج کا بھی اور مقام کا بھی اور سارے مجمع کو تیار کریں کہ تم پورے عالم کے لیے ہو تم پورے عالم کے ذمہ دار ہو اس کے علم ہم سارے مجمع پہ محنت کریں کیا خیال ہے کیوں جی جی بس جی بس کیا خیال ہے کیوں جی تیار فرمائیں گے نا جی مجمع کو ایک ایک دو دو کے ساتھ بیٹھے دیکھو یہاں سے جو بات ہوتی ہے نا جی ممبر سے جو بھی بات کرے گا اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارا جو کام ہے نا جی وہ بیان و تقریروں کا نہیں ہے ہمارا کام بس ہم ایسا ایک فضا بن گئی کہ جی وہ فلاں بزرگ ایسا آدمی ہونا چاہیے بیان کرنے والا ایسا آدمی جو ہے وہ تقریر کرنے والا ہونا نہیں تقریروں کا کام نہیں ہے یہ ایک محنت ہے ایک ایک آدمی کے پیچھے پھرنا ایک ایک منت سے ماجد کرنا تو آنے والے مجمع میں ہم سارے مل کے ایک ایک دو دو کے ساتھ بیٹھیں ان کو ترغیب دیں ان کو تیار کریں ان کو اعمال میں اہتمام کے ساتھ شریک کریں اور ان کا جذبہ بنائیں کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلیں اور ہر مسجد جماعت تیار کرے ہر مسجد ملکوں کی جماعت تیار کرے ہر مسجد ملکوں کی جماعت تیار کرے کیا رائے ہے آپ حضرات کی آپ کے ہاں اگر دو ہزار مسجدیں ہیں کیوں جی اتنی مسجدیں تو ہوں گی نا جی دو ہزار کے قریب دو ہزار مسجدیں ہیں تو یہ طے کر لو کہ اس جوڑ سے اس جوڑ سے ہم نے دو ہزار جماعتیں نکالنی ہیں کیا خیال ہے کیوں جی بڑا ہلکی ہلکی سی آواز آئی ہے شاید کہہ رہے ہیں کہ روٹی کھانے کا وقت ہو گیا اس لیے شاید آواز نہیں نکل رہی کیوں نہیں کیا رائے ہے ذرا کو عزم تو کریں کہ بھی ہم نے دو ہزار جماعتیں نکالنی ہیں کیوں بھائی کیا خیال ہے کون کون اس کی ہمت کریں گے اس کا آسان طریقہ ہے کہ ہر مسجد کی جماعت آپس میں بیٹھے اور اپنی مسجد سے جماعت تیار کر لیں میں اپنی مسجد سے جماعت اور ساتھ جہاں سے روزہ لے جاتے ہیں جہاں بیرونی گشت کرتے ہیں ان مسجدوں کو بھی ترغیب دیں کہ تم بھی جماعت نکالو بس اس اجتماع سے آپ دو ہزار جماعتیں تیار کر لو ٹھیک ہے جی بھائی اس کا عزم کریں ہم انشاءاللہ اور مجمع پہ محنت کریں بہت اچھے جی ابھی انفرادی عمل کریں سبحان اللہ اللہ اعلانات ہیں جانے سے پہلے وہ سن لیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ابھی اس وقت جو ہے سارے ساتھی اپنی ذاتی ضروریات سے فارغ ہو لیں انشاءاللہ شاء ڈیڑھ بجے جو ہے وہ انشاءاللہ جمعے جمعہ کی اذان ہوگی اور دو بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ راستہ بنا بھائے وہاں سے جا کے اس طرف پہلی جو داخلے کی جگہ ہے وہاں کھانے کا بندوبست ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے میں نے عرض کیا کہ دو بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی اور کوشش کریں کہ بھئی ایک دوسرے ساتھیوں کا اکرام کرتے ہوئے اور ایک دوسرے ساتھیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ ان شاء اللہ اس میں آپ تشریف لے جائیں ان شاء اللہ تعالیٰ the jamaat will stand at two o'clock azan will be at half past one and the brothers they can go for the lunch now جزاکم اللہ